معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو پھر فرمایا کیا میں تمہیں اب واب خیر کے متعلق نہ بتاؤں روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین کی بنیاد اسلام ہے اسلام کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں میں نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیں آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اسے روک لو میں نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی مشکات المصابی حدیث نمبر انتیس